میں داد نانے بیلو یسن وکور دوڑ میں دادی بھی دلویہ سن وکور دوڑ میں دالی السلام علیکم السلام ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور بچوں کیسے آنا ہوا عبداللہ بھائی کی طبیعت واپس میں تو ہم سب یاد کے حاضر ہو گئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ آئیے آئیے بیٹا اندر تشریف لائیے السلام علیکم خوش بھائی کسی سے بیٹھے بھائی بخار ہو رہا ہے آپ کو تو پتا ہے نا بخار میں کیسی الگ چل جاتی ہے منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں بریانی نہیں کھا روٹی نہیں کھا بھائی آئس کریم کا بنا کر دیا یہ کڑوی کڑوی دوائیاں کھانی پڑ رہی ہیں اچھا بھائی میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں بخار اچھا نہیں ہوتا بخار کو نہیں ہونا چاہیے تھا بخار اور بخار ہو گئے تو وہ مبارک مراد ہے جو انبیاء علیہ السلام کو ہوا کرتے تھے ایک اللہ کو علی تھے ان کے سر میں درد ہوا تو آپ نے شکریہ میں ساری کہ اللہ جن نے مجھے وہ مر دیا جو علیہ السلام کو ہوتا تھا اچھا۔ بھائی بخار کو تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت میں دور رہنے کا شلفات دعا ہے اس لیے جب ہمیں بخار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں الحمد للہ مجھے بھی بہت تشریف لایا ہوا ہے سبحان اللہ الحمد للہ زبردست مجھے بھی بخار تشریف لایا ہوا ہے لا بأس صحیح بخاری شریف میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اعرابی کی عیادت کو تشریف لے گئے اور عادت کریمہ یہ تھی کہ جب کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے لا لابا ان شاء اللہ یعنی کوئی حرج کی بات نہیں ان شاء اللہ تعالی یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے پیارے بھائی آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی پیارے بھائی میں آپ کے لیے تعویذ بھی آیا ہوں ماشاء اللہ بیٹا عبد اللہ آپ کے دوست تو بہت اچھے ہیں آپ انہی کے ساتھ رہا کرو بیٹا آپ ان کے دم کر دیجیے بھائی آپ میرے دعا کریں کیا بھائی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول سب ہوتا ہے ہم آپ کے لیے دعا کریں گے کرتے حدیث مبارکہ امیر المؤمنین مولا علی رضی اللہ عنہ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں